اسلام جناب مفتی صاحب آپ کی ویب سائٹ پر محمد یاور قادری محمد یاور قادری صاحب کا سوال آیا ہے کہ حضرت صاحب کیا انٹرنیٹ پر کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیجیے امنیر بھائی کیسا کاروبار ہے اب یہ تو سمجھ نہیں لگی کہ کیسا کاروبار کرنا کوئی بھی کاروبار جس میں کوئی حرام سی چیز نہ ہو اور یعنی اس پر کوئی سود وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ مجھے جانتے میں آپ کو جانتا ہوں آپ کہتے ہیں جی اتنی چیز مفتی صاحب اتنے کتنے کی دیں گے میں کہتا ہوں اتنے کو دوں گا آپ کہتے ہیں جی دیں میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ ہمیں تبریز بھائی بتا رہے ہیں کہ یعنی اس میں صرف سٹہ بازی ہوتی ہے کامڈیٹی کہہ رہے ہیں تو اس میں تو وہ تو ناجائز ہے ایسا مسئلہ تو ناجائز ہے لیکن حاضر مال ہے تو اور دونوں باہر مشری ایک دوسرے کو جان رہے ہیں وہ جائز ہے لیکن چونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے جب تک اس کی اصل صورت نہ سامنے آئے سوال کی اس وقت تک اس کا کما حقوق جواب نہیں دیا جا سکتا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ بیان کرتے ہیں جب تو اس کا ہمیں حقیقت کا نہیں پتا کہ وہ ہوتا کیا ہے تو ابھی یہ تبریز بھائی نے بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں ہوتا کچھ نہیں چھٹے بازی ہوتی ہے مال نہیں ہوتا تو اگر ایسا مسئلہ ہے اس پر قبضہ بھی نہیں ہے تو پھر تو وہ مال جو ہے وہ لینا اور بیچنا ناجائز ہے جی یہ تاش ہاں جی،